لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محترم سامعین بزرگان دین حاضرین مسجد آج خطبے کے موضوع کی مناسبت سے یہ سور احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے کہ نبی ایک مومن کی خوبی اور مومن کی کچھ صفات اور نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں مومن اپنے چال چلن اپنے ودا کتا اپنے اٹھنے بیٹھنے اور اپنے طرز زندگی سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ان ہدایات اور ان تعلیم ایسی ہدایات اور ایسی تعلیمات دی ہیں جس کے ذریعے مسلمان ہزاروں میں بھی موجود ہے تو اپنی شناخت کے ذریعے پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر اللہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان مومن کو یہ نہیں کہنا پتا کہ میں مسلمان ہوں دوسرے خود دیکھ کر کے شہادت دیتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی مسلمان سامنے سے گزر رہا ہے مومن کی اعلیٰ ترین صفات اور خوبیاں جو قرآن میں اور حادث میں بیان کی گئی ہیں وہ بے شمار ہیں ان میں سے چند یہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم چلتے پھرتے پہچان میں آ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عالیشان اور بڑی زبردست نشانی بیان کی ہے کہ لقد کان رقم رسول اللہ عسوت الحسن لمن کان اللہ رض اللہ وذکر اللہ کا مومن جو ہوتا ہے اپنی گفتار میں اپنے کردار میں اپنے اٹھنے بیٹھنے شب و روز اپنے زندگی کے ہر ہر لمحے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اپناتا ہے نبی علیہ السلام کا طور طریقہ چال چلن اپنی عبادات میں اپنے معاملات میں اپنے گفتار میں اپنے کردار میں اپنے ہر ہر عمل کے اندر مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو کیوں مومن کو صرف دنیا ہی کی زندگی کافی نہیں ہے بلکہ مومن اس سے بڑی زندگی آخرت کی زندگی پر ایمان یقین رکھتا ہے اسی لیے مومن اپنے اندر نبی علیہ کا اسوا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ذرا سوچو ایک مومن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ نبی کے اسوے نبی کے طور طریقے کا کتنا اہتمام کرتا ہے ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا وہ ہمیشہ اپنے بٹن کو کھلا رکھتے ہیں وہ اپنے بٹن کو چاہے سردی ہو یا گرمی وہ اپنے گریبا کو کھلا رکھتے ہیں بٹن انہوں نے زندگی میں نہیں لگایا سرد بٹن نہیں بند کیا ایسا لوگوں نے جب دیکھا سردی کا موسم ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں لوگوں نے ان کو مشورہ دیا حضرت اگر آپ یہ بٹن بند کر لیتے تو یہ سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں آپ کے سینے کو متاثر نہ کرتی آپ کا سینہ سردی سے محفوظ رہتا لیکن صحابی نے کیا جواب دیا بات اصل ہے سردی تو ہم کو بھی لگتی ہے لیکن میں جب نبی علیہ اسلام کی ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ گیا تو جس وقت میں نے آپ کو دیکھا پہلی نگاہ ہماری پڑی تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے بٹن کھلے ہوئے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام شام کو دیکھا کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک میرا زمیر گوارا نہیں کرتا کہ نبی کا بٹن کھلا ہو تمہارا بسر بند ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا آ کر دے لقد کان رقم فی رسول اللہ اس حسن لمن کان رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا سفیر ایران کے بادشاہ فارس کے بادشاہ کسرا کے پاس بھیجا تو کسرا کو جب پتا چلا کہ مدینے سے عمر فاروق کا منجوب اور ان کا نمائندہ ہمارے یہاں آ رہا ہے تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے جو مدینے سے روانہ ہوئے تھے ان کے عزت افزائی ان کے اجلال اور اکرام کے لیے سونے کی کرسیاں بنا رکھا تھا اور اپنے بازو میں اس نے سونے کی کرسی رکھی جب مندوب صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نمائندے پہنچے تو ان کو اس پر بیٹھایا لیکن ذرا سوچو زمین پر بیٹھنے والے اور کھجور کی گٹلیوں کے گدے اور تکیے کو استعمال کرنے والے یہ جب سونے کے کرسی پر بیٹھے تو پھسل رہی ہے کچھ ان کو شک ہوا اتنی چکنی صاف ستھری کرسی تو آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے پوچھنے لگے کہ یہ کس چیز کی کرسی ہوئی تو اس وقت کسرا نے کہا رومی فارس کے بادشاہ نے کہا یا مندو اے امر اے مسلمان اے عمر فاروق کے مندو بات اصل یہ ہے یہ کرسی جو ہے ہم نے سونے کی بنوائی ہے اور اکرام اللہ کا صرف تمہاری عزت افزائی کے لیے آج تک میں نے دنیا میں کسی ملک کے مندوب کے لیے سونے کی کرسی نہیں بنائی آج تم پہلے اور آخری مندوب ہو کہ میں نے کسی مہمان کے لیے سونے کی کرسی بنائی ہے اور یہ تمہاری عزت اور تمہارے اکرام کے لیے لیکن رسول اٹھ پکڑے کرسی اور کرسی اٹھا کر کے پھینک دیا اور اے کسرا کے بعد سن لے اے ہم مسلمانوں کی عزت ہماری تقریب و تعریف سونے کی کرسی میں نہیں ہے ہمارے آخری نبی کی اتباع اس میں ہماری عزت ہے یہ کہہ کر کے اس کی کرسی کو پھینک دیا اور کہا ہمارے نبی محمد سلم نے ہمیں سونے کی چیز استعمال کرنے سے منع کیا ہے تو میرے بھائیوں مومن کی شان ہے کہ ہمیشہ نبی رہتا شام کے اسوے کو اپنائے اپنے شکل صورت میں اپنے ودا کتا میں اپنے خوشی اور غمی میں اپنے چال اور چلن اپنی عبادات اور معاملات اور اپنے شادی اور میت کے اندر ہر موقع پر ایک مومن کے یہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کا اسوا اپناتا ہے اور نبی کے اسوے کے سامنے کائنات میں کسی کا اسوا اسے اچھا لگتا ہی نہیں اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کر دے دوسری خوبی مومن کی بھی زندگی ہوتی ہے میرے بھائیو ایمان مانا مومن کی یہ خوبی مومن کی یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جیسے ہر ہر قدم پر نبی کے اسوے کو اپناتا ہے ایسے ہی زندگی کے ہر ہر عمل میں ہر ہر موقع پر وہ قرآن کو استعمال کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے اور قرآن پر وہ عمل کرتا ہے اور قرآن کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے ذرا غور کرو جب نبی علیہ سلاد و سلام جب اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ کان اہل المدین سے سے جتے جانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بے ایمان تاجر مدینے کا ہوا کرتا تھا مدینے میں جو مشین بت پرست تھے کہتے مدینے والوں سے زیادہ غلط کاروبار بار ڈاک تول میں گھپلا کرنے والا دھوکہ دینے والا دگا بازی کرنے والا کوئی تاجر دنیا میں مدینے کے تاجروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہ فلمی کی حدیث کہتے کانو اخبس الناس سب سے بدترین کاروباری لوگ جو تھے وہ مدینے کے تھے لیکن قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی رب العالمین نے قرآن پاک کی ایک آیت نادر کر دی کہ برباد ہو وہ لوگ جو نو ناپ و میں بے ایمانی کرتے ہیں لینے کی باری آئے تو پھر پورا لیتے ہیں اور دینے کی باری آئے تو سامنے والے کو بھٹا کے دیتے ہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اللہ کی قسم پورے مدینے کی مارکیٹ جو بے ایمانوں سے بھری ہوئی تھی ڈاک توڑ میں تھکانے اور بہانے والوں سے آباد تھی قرآن پاک کی ایک آیت نادر ہو گئی فکانو آسان سے معاملہ پھر دنیا میں مدینے والوں سے اچھا کاروبار کوئی تھا ہی نہیں ایک آیت کہتے ہیں نہ پولیس کی ضرورت پڑی نہ کبھی بلدیا والوں کو دینے کی ضرورت پڑی نہ کسی کی دکان بند کرنی پڑی قرآن پاک کی ایک میں نازل ہوئی اور نبی نے پڑھ کر کے مدینے والوں کو سنا دیا فکانو آسن سے کئی پھر مدینے والوں سے بہترین نہ طور کرنے والا دنیا میں کوئی دوسرا رہ ہی نہیں گیا یہ دوسری خوبی ہے پہلی خوبی ہے میرے بھائیوں نبی کا اسوا اپناتا ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے قرآن کی دعوت دیتا ہے قرآن پر عمل کرتا ہے اور اپنے اور اپنے اہل ویال پر قرآن کو نافذ کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنے والا پڑھنے پڑھانے والا سیکھنے سکھانے والا ہم تمام ساتھیوں کو بنا اور بھی یاد رکھو رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے ذکر اللہ کا کا ہم علی اے ہمارے نبی یاد رکھیں ہم نے جو قرآن نازی کیا ہے آپ اور آپ کی امت اور دنیا کے تمام انسانوں کی عزت کو اللہ رب العالمین نے اسے قرآن سے جوڑ دیا ہے جب تک آپ کی امت یہ قرآن سے جڑی رہے گی قرآن کے ساتھ زندگی گزارے گی اللہ تعالیٰ اس کو عروج نصیب کرے گا اور جب یہ قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو ان سے زیادہ طویل دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہوگی ان اللہ یرفو بہادل الکتاب اقوام وہی آخری وہ زمانے میں معذد تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ خورا ہو کر آج ہماری ضلعت رسوائی کا سارا سبب یہ ہے ہم اپنا رشتہ توڑ لیا ہے اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں دوست سوچو ہر انسان و تفکر سے کام لے فلمیں دیکھنا ایک دن بند نہیں ہوا ہوگا ڈرامے روزانہ دیکھتے ہوں گے نیوز پیپر ہم نے روزانہ پڑھی ہوگی ساری چیزیں میں نے روزانہ کیا ہوگا لیکن پچھلے رمضان میں قرآن کھلا ہوگا پھر آج تک قرآن کی تلاوت کتنے لوگوں نے نہیں کیا ہوگا یہ دنیا میں سب سے کمزور پا تعلق ہمارا جو ہے قرآن سے باقی رہ گیا اور شاید اگر کہیں مردے نہ ہو تو قرآن پڑھنے کی نوبت ہی مسلمانوں کو نہ آئی اس لیے میرے بھائیوں قرآن سے اپنے تعلق کو جو قرآن پر عمل کرنا قرآن پڑھنا قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ ایمان والوں کی صفات ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بڑی خوبی رسول اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی خوبی مومنوں کی بڑی نشانی یہ بیان کی ہے کہ مومن ہر موقع پر ہر حال میں تدبیر پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلے کو خوشی سے قبول کرتا ہے سنر صحیح مسلم کی حدیث نبی راستہ رماتے شاپ اجب المر المؤمن اے اے ان امر ان امر ہو سجال کا للمؤمن او كما قال عليه الصلاه والسلام اے لوگوں کلمہ پڑھنے والے مومنوں کا بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے مومنوں کی بڑی عجیب و غریب شان ہے پوچھا گیا رسول اللہ وہ کیسے آپ نے فرمایا ان نام رہو رہو کل خیر و برکت سے ہوتا ہے مومن کا کوئی عمل مومن کا کوئی کام خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا اور آپ نے ساتھ میں ولی سجا کا اللہ مومن اور یہ معاملہ مومن ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہے مومنوں کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو یہ چیز نصیب نہیں کہ اس کا ہر کام خوشی کا یا غمی کا اس کا ہر کام خیر و برکت کا ہو دنیا میں کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہے صرف میرے انتی اور مسلمانوں کو یہ نصیب ہے وہ کیسے آپ نے آگے ساتھ نمایا ان شراؤ ان اصابت بت سر شکارا فکارا خیر اللہ وہ ان ساغت خیر اللہ او کما نہیں مومن کا ہر کام ہر لمحہ خیر و برکت ہوتا ہے بشرتے کی مومن ایمانی زندگی گزارے آپ فرماتے ہیں مومنوں کے علاوہ کسی کو یہ نصیب نہیں وہ کیا ہے میرے دوستوں اب نبی سی زبانی تصویر سنو آپ نے ساتھ رمایا ان اصابت و سر مومن کا معاملہ ذرا دیکھو کتنا عجیب و غریب کتنا نرالا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو فضل و کرم سے نوازتا ہے مال سے نوازا اولاد سے نوازا صحت سے نوازا خوشی سے نوازا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور خوشی کا موقع اسے ملتا ہے تو شکرا اور اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گزار بندہ بنتا ہے ہمیشہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر نبی رہتا سنگھنا ہیں اور خوشی کے موقع پر اللہ نے مال دیا اللہ نے اولاد دیا اللہ رب العالمین نے صحت دیا دنیا کو اور ملتی ہے مال اور مال اور اولاد اور صحت ملتی ہے تو پتا نہیں وہ کیا کیا گرامے کرتا ہے اور کیسی کیسی خرافات کرتا ہے لیکن ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اگر خبر کرم سے نوازتا ہے خوشی کا موقع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب مومن کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فقام خیر اللہ اللہ رب العالمین اس کی شکر گزاری سے خوش ہو کر کے اس پر مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے بلکہ ہٹ یہ ہو گئی رب العالمین نے سورے آلے سورت سمر کے اندر اعلان کر دیا ہے دنیا اور آخرت میں ایک انسان کے لیے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی سے بڑی میرے بھائیوں کوئی دوسری دولت ہو ہی نہیں سکتی ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں اربوں خربوں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے اللہ آپ سے فائدہ ہو جائے اللہ امام رشاط فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع عطا کرتا ہے ہم وہ کرم سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب شکر ادا کرتا ہے وہ دش کرو اے میرے بندے کا کھول کر کے سن لو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو سن لو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے اتنا بڑا خیر اور کس کو مل سکتا ہے یہ دوسرا پہلو آپ نے ساتھ نمایا وہی نا رہا ہو اور اگر کبھی کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کوئی دکھ پہنچ گیا کبھی بچے کا معاملہ ہے کبھی اولاد کا معاملہ ہے کبھی مال کا معاملہ ہے کبھی صحت و تندرستی کا معاملہ ہے جہاں مومن کو کوئی تکلیف بے معاملہ آ رہا فوراً مومن اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتا ہے راس روم پڑھتا ہے نہ ماتم کرتا ہے نہ چہرے پیٹتا ہے نہ خودکشی کرتا ہے نہ پنکھے پر لٹک جاتا ہے اور نہ اوپر بجلیوں سے نیچے کود کے مر جاتا ہے وہ جان نہیں دیتا وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے ہمارا کام ہے رب کے رضا کے لیے صبر کرنا جب مومن مصیبت اور پریشانی میں صبر کرتا ہے پھر اللہ رب العال کے رسو فرماتے ہیں مومن کو جب تکلیف پہنچی کسی پریشانی میں مبتلا ہوا تو صبر کا کام کرتا ہے پکانا خیر اللہ اور صبر کرنا اس کے لیے مستقبل میں خیر برکت کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے سب سے بڑی چیز تو کیا ہے ان اللہ شاید اللہ العالمین اس کو اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ شرابات نعمتوں کا تیر تو اس آیت تو اس نے کیا ہے سب سے پہلی چیز جو صدر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خاص نواز کرم کا دروازہ کھل جاتا ہے نمبر دو اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ المحتی اللہ رب العالمین زمین اور آسمان والوں کو اعلان کر دیتے ہیں یہ سب کرنے والا بندہ ہدایت پا چکا ہے ہدایت لی گئی ہے اس کو کیوں اس نے اللہ رب العالمین کے جانب سے آئی مصیبت پر سبر کیا اور اس نے رضا کا اظہار کیا میرے بھائیوں ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہونی چاہیے نمبر چار مومن کی بڑی خوبی اور مومن کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مومن فرائض کی پابندی کرتا ہے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ سنن اور نواسر کا بھی خیال رکھتا ہے صرف فرائض کی پابندی نہیں فرائض بھی کرتا ہے لیکن مومن کو صبر کی لالچ ہوتی ہے مومن سوچتا ہے ہم کیا کر جانے کہ سب ہم سے راضی ہو جائے ہم کون سی قربانی دے کہ ہمیں جنت مل جائے اسی لیے ہے فرائض کے بعد بھی اپنی بیٹیاں بند نہیں کرتا بلکہ برابر نوافل کا اہتمام کرتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت علیہ حصرات فرماتے مان ان مسلم مسلم نیومی سن سی اشرا کا راستہ کا نیتا تیوہار ضروری جب بھی کوئی مسلمان بندہ چوبیس گھنٹے میں روزانہ بارہ رکاٹے فرق کے علاوہ ادا کرتا ہے وہ بارہ رکاٹے کون ہیں زہر کے پہلے ظہر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد یہی سنت فجر سمرے کے پہلے مغرب کے بعد یہی ساری احساس یہی ساری سنت موقع کو کہا جاتا ہے آپ نے ساتھ نمایا میرا چو مسلمان انتی بندہ چوبیس گھنٹے میں روزانہ یہ بارہ رکھاتے نفل کی نماز سنت کی نماز فرائض کے علاوہ میری کی ادا کرے گا من اللہ رہو گئی تنفیل چننا ان بارہ رکھاتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل تیار کر دیتی ہے وہ مجھے جمع پڑھ کر کے بھاگتا نہیں کہ چلا جائے نہ فرق پڑھ کر کے مسجد سے بھاگتا نہیں کہ نکل کر کے چلا جائے بلکہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خوبیاں پیدا کر دے اکور اللہ کل آتے ہوئے الحمد للہ بعد اسی طرح سے مسلمان مومن کی خوبی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال دیتے ہیں دولت دیتے ہیں کھاتا کماتا ہے اس کے جیب میں پیسے آ جاتے ہیں تو صرف اپنے لیے وہ نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ صدقہ خیرات کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی راہ کے لیے ہے نبی سب بخاری اور مسلم کے حدیث آپ رشاط بناتے ہیں ایک مومن اپنے رشتے حلال کا اگر ایک حضور صرف ایک حضور تھی اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی غریب کو مشکل کو حاجت مند کو دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو کر کے اس کے کھجور کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے کتنی خیر و برکت کی چیز ہے یہ مومن کا مقام و مرتبہ ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ بہاتے ہیں بہاتے بہاتے ایک ہجور کو قیامت کے دن ایک ہجور ایک مومن نے جو خرچ کیا ہے قیامت کے دن رب کے سامنے جب حاضر ہوگا تو آپ نے اس ساتھ روایا وہ پہاڑ سے بڑا وہ ہو چکا ہوگا اتنا بڑا وشواس مومن کی انہیں عالیشان خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مومن اپنی زبان کو جیوت میں چنگلی میں شکوا شکایت میں جھوٹ میں یہ اللہ تعالیٰ کی زبان کو ناجائز حرام گانے بجانے میں اور بری چیزوں میں استعمال کرنے کے بجائے مومن اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرتا ہے نا پاسان کے پاس دور ہوئے صحابی آئے یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام تک کا صورت علیہ ہمارے پاؤں پر احکام تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ عمل عمل کرنے کی طاقت نہیں لیکن عمل اخبار کوئی ایسا آسمان عمل بتا دیں کہ وہی آمان ہم ہم برابر کرتے رہیں اور وہی عمل ہمیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے آپ نے ساتھ نمایا اگر تم آسان اور بہت ہی بڑا عمل چاہتے ہو تو وہ یہ لا یا کوشش کرو ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ذکر سے تازہ ہو انسان اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرے ایسے ہی میرے بھائیوں مسلمان کی بڑی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ مسلمان کبھی کسی کو ایزا نہیں دیتا مسلمان اپنے سر سے تمام بھائیوں کو اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے السلام سامنے ساتھ اے مسلموں من سرے والے مسلم ہی اے لوگوں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ کے سر سے سارے مسلمان اور سارے دنیا کے لوگ محفوظ ہو نہ زبان کے سر پہنچا کھلاتا ہے اور نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں بھی ہمارے اندر پیدا کر دے نبی علیہ السلام مومن کے بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا اولم تو بھلائی کرنا چاہیے اگر بھلائی نہیں کر سکتا تو کسی کے ساتھ برائی بھی نہیں کرتا صحیح بخاری اور مسلم کے روایت ہے ابو موسا اللہ شری نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سکتا ہر اللہ سال اللہ کل مسلم صدقہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خمن اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے آگرے ساتھ میں یا مل دیا گئی ہے وہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مان نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد جو اس کو پیسے ملتے ہیں یا جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنا فائدہ اٹھائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے اس سے صدقہ کرنے کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ثابت ہوا نے کہا یار لمبے اگر یہ بھی نہ کر سکے تب کیا کرے آدمی ساتھ ہمارا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی پریشان حاجت مند کی وہ مدد کرے بال سے نہیں اپنی زبان سے اپنی طاقت سے اپنے رائے سے اپنے علم سے فائدہ پہنچائے حاجت مندوں کی حاجت بائی کرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے پھر کیسے سب کیا کرے گا اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو کرے سیلا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے اللہ صرف اگر بھلائی بھی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا پھر کیا کرے آج فرمایا اللہ کے بندے اگر کچھ نہیں کر سکتا سی نشی کا تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو دور رکھے آپ نے ساتھ فرمایا اگر لوگوں کو شر سے بچائے گا نہ لہو اگر کچھ نہیں کر سکتا اگر مومن بیٹھے بیٹھائے اپنے شر سے اللہ کے بندے کو بچائے گا تو یہ مومن کی طرف سے مومن کے لیے اللہ اس کو صدقہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ چڑا کرو ہمارے اندر ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں جس سے ہم پہچان لیے جائیں یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے لیکن آج راستہ چلو سفر میں جاؤ کسی دکان پہ جاؤ جب تک ہم نے اپنی ساری سنا ایسی طرح کر دیا جب تک نام نہ پوچھے یہ نہیں پتا چلتا کہ مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے وہ جانے تم ہو نہ سارا تو سمجھ دن میں ہو یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو واحد بنائے مسلم سنت بنائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے ایمانی شفاعت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے اور حالانی بیماروں کو شفا کل لیتا فرما مقروبوں کے قرض پیدا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اور حالانی ہم ہم دنیا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن امان کا ہمارا بنا دے وہاں کے ایسے صاحب اقتدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہیں نیک امال کی توفیق نصیب فرما ہر اچھے عمل میں انہیں ہر اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ہر برے اور غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے جو امت اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے جہاں بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو امن امان نصیب فرما اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله يأمر بالعدل والإحسان